الامی آلہ وصحبہ وسلم بزرگان محترم امت کے نوجوانوں پیارے بچوں اور گھروں میں ریسیور کے ذریعے سننے والی میری پیاری مائیں محترمہ بہنیں اور امت کی پیاری بچیاں نوجوان بچے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ کی سٹیج تھری اور کی سٹیج فور میں ہماری اسکولوں میں ایک سبجیکٹ پڑھایا جاتا ہے سٹیزن شپ یا اس کا دوسرا نام لائف سکلز اس سبجیکٹ میں ہمارے ملک کے بچوں اور بچیوں کو یہ بتلایا جاتا ہے کہ ایک برٹش سٹیزن کیسا ہوتا ہے ہمیں اپنے ملک میں کس طریقے سے رہنا ہے ہمارے ملک کے ہمارے اوپر کیا حقوق ہے what are the rights of your country ایک سٹیزن ہونے کے اعتبار سے ہمارے ملک کے لوگوں کے ہمارے اوپر کیا حقوق ہے what are the rights of the citizens of this country کس طریقے سے ہمیں اس ملک میں رہنا چاہیے اور اگر ہم میں سے کسی کا حق مارا جا رہا ہو تو ہم اسے کیسے ٹیکل کریں کیسے ڈیل کرے کس طریقے سے اپنے حقوق کو ہم حاصل کریں اس کے لیے ویب سائٹس پر بھی انفارمیشن موجود ہے اور فون لائنز بھی موجود ہے غرضے کے 11 ٹو 16 کی جو ہماری ایج ہے ہماری اسکول میں یہ سبجیکٹ پڑھایا جاتا ہے اچھے سٹیزن بنو بی اے گڈ سٹیزن اور لوگوں کے ساتھ اچھی طریقے سے معاملہ کرو اپنے ملک میں امان کو قائم رکھو ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت سے ملو ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی جتاؤ ہر ایک کو اس کا حق دو انسان تو انسان جانوروں کے بھی حقوق ادا کرو یہ ہمارے بچوں کو ہمارے ینگسٹرز کو سکولوں میں تعلیم دی جاتی ہے ماشاء اللہ الیون سے سکسٹین ایئرس تک کی ایج میں کی سٹیج تھری میں فور میں ہمارا بچہ اس سبجیکٹ کو پڑھتا ہے ہماری بچیاں تعلیم حاصل کرتی ہے آگے بڑھتے ہیں پروگرس کرتے ہیں یہاں تک کہ سٹیزن شپ سبجیکٹ کا جی سی ایس سی کا ایگزام بھی دیتے ہیں اور وہاں پر بھی ٹاپ کرتے ہیں لے کر آتے ہیں کتنے ایسے بچے جو کہتے ہیں میں کالج میں بھی آؤٹ آف لیولز میں بھی میں سٹیزن شپ کروں گا وہ وہاں پر بھی سٹیزن شپ کرتا ہے وہاں پر بھی اچیومنٹ ملتا ہے وہاں پر بھی اسے کامیابی ملتی ہے اور کتنے ایسے بھی ہے کہ جو یونی میں بھی سٹیزن شپ کا سبجیکٹ اختیار کرتے ہیں خیر پڑھ رہے ہیں پڑھایا جا رہا ہے اور کیا باتیں ہمیں سکھلائی جاتی ہے میں اسے بھی ٹچ کرتا ہوا چلوں پہلا اصول جو سٹیزن شپ میں ہمیں سکھلایا گیا کہ وینڈلزم کو پسند نہیں کیا جاتا ہے وینڈلزم کو اختیار کرنا لوگوں کو نقصان پہنچانا لوگوں کی دکانوں میں توڑ پھوڑ کر دینا پتھر پھینک پھینک کر لوگوں کے ونڈوز توڑ دینا کسی کی دکان کو فائر لگا دینا آگ لگا دینا کسی کے دکان کے مال کو جا کر لوٹنا لوٹ خسوٹ کرنا مال کو لے لینا چوری کرنا کھلم کھلا ڈکیتی کرنا یہ سب اس وینڈلزم کے ٹاپک پر پڑھایا جاتا ہے کہ نہ کسی کے گھر کی ونڈو کو پھوڑو نہ کسی کے دکان کی ونڈو کو پھوڑو نہ کسی کی ونڈو کو پھوڑو چلتے چلتے کسی کی گاڑی پر سکریچ مار دینا کسی کی گاڑی کے ٹائر کے ہوا کو نکال دینا کسی کی گاڑی کے اوپر کلر اور آئل پینٹ کو ڈال دینا اور اسے نقصان پہنچانا یہ تمام چیزوں کو سکھلایا جاتا ہے کہ یہ چیزیں برٹش سٹیزن کے کے لیے اچھی معلوم نہیں ہوتی ہے یہ بری چیزیں ہیں یہ بد اخلاقی ہے یہ ہمیں تعلیم دی جاتی ہے فائر موجود ہے اس کا سارا پانی نکال دینا فائر آلام کہاں پر ہے اس کو چھیڑ خانی کرنا ان تمام چیزوں سے روکا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ وینڈلزم ختم کرو اس طریقے سے راستوں کے اندر ہمیں یہ خرافات نہیں مچانی ہے اسی سٹیزن شپ کے لیسن میں یہ بھی بتلایا جاتا ہے کہ گرافیٹی یہ بھی اچھی چیز نہیں ہے جہاں وہاں سکریبل کر دینا جہاں وہاں دیواروں کے اوپر لکھ دینا کسی کی پرائیویٹ پراپرٹی پر کسی کی پبلک پراپرٹی پر ان تمام جگہوں پر جا کر وال پر لکھ لینا بس سٹاپ پر گئے بس سٹاپ پر ڈوڈلنگ کی اور سکریبل کر دیا ٹوائلٹ میں جا کر اندر کچھ کومنٹس لکھ دیے یہ سب چیزیں ایک برٹش سٹیزن کے لیے مناسب نہیں ہے یہ ہمیں تعلیم دی جاتی ہے ہمیں یہ بھی سکھایا جاتا ہے کہ لٹر گندگی پھیلانا کچرا ڈال دینا چلتے چلتے کرسپ کھایا پیکٹ کو پھینک دیا ببلی منہ میں چبا رہا ہے چوئنگم منہ میں موجود ہے جہاں جی میں آیا تھوک دیا اب وہ کسی کے شوز پر چپک رہی ہے کہیں کارپیٹ پر جا رہی ہے کہیں کسی کے بال میں چپک رہی ہے کھانا تم جو بچ گیا ہے بن کو اتنا بھر دیا اتنا بھر دیا کہ اوپر سے بیگز نیچے لڑک رہی ہے کھانا سب زمین پر گر رہا ہے گھر میں روٹی بچ گئی تھی اس سے ریپ کیا نہیں کیا ویسے ہی بن میں ٹھوک دیا کہ بھائی ٹیوزڈے کو بن والے آنے والا ہے اس سے ڈال دیا نتیجہ یہ ہوا کہ کھانا ادھر ادھر بکھر گیا چوہے ہونے لگے تمہارے گھر میں بھی ماؤس آئے لوگوں کے گھر میں بھی چوہے گئے یہ تمام چیزوں کی تعلیم باقاعدہ ہماری اسکولوں میں دی جا رہی ہے کہ ڈونٹ تھرو لٹر لٹر کو ادھر ادھر مت پھینکو ان سے منع کیا جاتا ہے سٹیزن شپ کے لیسن میں یہ بھی پڑھایا جاتا ہے بلینگ کرنا کسی کمزور کو جو مینٹلی کمزور ہے کوئی فزیکلی کمزور ہے ہم کلاس میں اس ایک بچے کے ساتھ اس کو بلی کریں یا ورک پلیس میں کسی انسان کے ساتھ بلی کرنا یا اپنے ایریا میں کسی ایسے کو دیکھ کر کے جو ذرا بیچارہ فزیکلی مینٹلی کمزور ہے اسے بلی کا بکرا بنا دینا سکیپ گوٹ بنا دینا اور اس کو ٹوچر کرنا اسے بھی منع کیا گیا کہ بلینگ کرنا یہ بھی سٹیزن شپ کے خلاف ہے اور ایک برٹش سٹیزن کو یہ زیب نہیں دیتا یہ ہمیں تعلیم دی جا رہی ہے ہمیں یہ بھی تعلیم دی گئی ہے اس سٹیزن شپ کے لیسن میں کہ ریسیزم سے بچو کلر کی وجہ سے کاسٹ کی وجہ سے کریڈ کی وجہ سے الگ الگ اپنی جماعت مت بنا لو عصبیت ختم کرو ریسیزم ختم کرو کہ یہ ہمارا گروپ ہے یہ ان کا گروپ ہے ان کا سکن کلر یہ ہے اس کا سکن کلر یہ ہے ہم سب ایک ہے ہمیں تعلیم دی گئی ہم یونائٹیڈ کنگڈم میں رہتے ہیں ہم برٹش سٹیزنز ہیں اور ہمارے اندر ریسیزم نہ ہو بلکہ برادران وطن کے ساتھ بھائی بہنوں کے ساتھ ہمیں محبت کے ساتھ میں پیش آنا ہے یہ بھی سٹیزن شپ کا لیسن ہے اس لیسن میں یہ بھی پڑھایا جاتا ہے کہ انیملز کے ساتھ کرولٹی نہیں ہونی چاہیے انیملز کے ساتھ بھی محبت کا معاملہ کیا جائے یہ بھی سبق دیا جاتا ہے اور نہ جانے کتنے ایسے ویلیوز ہیں کتنے ایسے اسباق ہیں جو سٹیزن شپ کے لیسن میں الیون ایئرز کی ایج سے لے کے سکسٹین ایئرز تک اس بچے کو اسکول میں پڑھایا گیا اس نے کالج میں پڑھا اور اسے سمجھایا گیا کہ ایز اے برٹش سٹیزن تمہیں لو ایبائیڈ کرنا ہے ایک لو ایبائیڈنگ سٹیزن بن کر رہنا ہے اور تم سے کسی کو تکلیف نہ ہو یہ ہمیں تعلیم دی گئی اور اس تعلیم کا انجام اس کا نتیجہ ہمیں گزشتہ ہفتے نظر آ گیا ہم نے دیکھ لیا کہ رائٹس کے عنوان پر جو کچھ بھی تماشا ہوا اور چار پانچ دن کے لیے ہمارے ملک کے اندر جو حالات آئے کہاں چلا گیا وہ سٹیزن شپ کا لیسن کہاں چلی گئی وہ تعلیمات کہاں چلے گئے وہ پرنسپلز جو ہم نے اپنی اسکول میں پڑھے کالج میں پڑھے ہمیں سکھلایا گیا 11 ٹو 16 ایئرز تک اسی سبجیکٹ کو پڑھتا رہا اب وہی نوجوان 17 کا 18 کا 20 کا 25 کا کیسا وینڈلزم برپا کرتا ہے رائٹس کا موقع مل گیا لوگوں کی دکانوں میں گز گئے دکانوں کو جلا دیا گیا یہ نہیں سوچا کہ دکان جلانے میں کوئی انسان بھی تو جل جائے گا اس کی ذرہ برابر فکر نہیں کی دکانیں جلائے دکانوں کا مال جلایا دکانوں کی ونڈو کو توڑ دیا اتنا ہی نہیں جو کچھ اندر تھا وہ لوٹ کر بھاگ گئے ایک بکھاری کی طرح ہمارے اس ملک میں کیا کمی تھی ہمارے لیے کہ صرف اس فٹ بال شرٹ کو ٹی شرٹ کو حاصل کرنے کے لیے اس ڈیزائنر ٹاپ کو حاصل کرنے کے لیے اس ڈیزائنر شوز کو حاصل کرنے کے لیے پوری پوری دکان کو توڑ دیا سارے سپورٹس کے اکوپمنٹ لوٹ کر چلے گئے جویلری کی دکان میں گئے واچز کی دکان میں گئے وہاں سے سب کچھ لوٹا یہ وینڈلزم نہیں ہے تو اور کیا ہے جو اتنے سالوں تک تعلیم حاصل کی تھی سب کا ایک گھڑی میں ستیہ ناس کر دیا یہ سب کچھ ہوا کیسا لوٹا گیا فروٹس تک کو نہیں چھوڑا اسے بھی لوٹ لوٹ کر بھاگ گئے اور ایک ہنگامہ مچ گیا عمارتوں کو جلا دیا گیا یہ کون سا جوش تھا یہ کون سا ایسا جوش تھا کہ جس کے نتیجے میں بیچارے تین نوجوان کھڑے ہوئے ہیں ایک گاڑی آ کر انہیں کریش کرتی ہے اور تینوں بچے نوجوان شہید ہو گئے بیوی نے شوہر کو کھو دیا ماں باپ نے اپنی اولاد کو کھو دیا جو زندگی بھر ان بچوں کو یاد کرتے رہیں گے وہ تینوں نوجوان کو شہید کر دیا گیا اپنی مستی کے لیے اپنے ذرا سے جوش اور جوانی کے ترنگ میں ایسے ایسے کاموں کو انجام دیا تو وہ جو سبق پڑھایا گیا تھا وہ سبق کال چلا گیا اتنا جلدی اسے بھول گئے کیا ہم اسکول میں جو تعلیم حاصل کرتے ہیں ہمارے نوجوان جو سیکھتے ہیں جسٹ سرٹیفکیٹ حاصل کرنے کے لیے جسٹ ایز اور بیز لانے کے لیے ارے اس سے لائف میں ہمیں امپلیمنٹ کرنا تھا اپنی لائف میں ان چیزوں کو اتارنا تھا کتنی پیاری پیاری تعلیم دی گئی تھی ہمیں تو فخر ہے ہمارے اس ملک پر یونائٹڈ کنگڈم پر کہ جب کوئی ملک پریشان ہوتا ہے ہمارے یہاں سے چیریٹی جاتی ہے لوگ اس ملک کی ڈسپلین کی مثالیں دیتے ہیں یہاں کے کلچر کی مثالیں دیتے ہیں یہاں کے طریقے کی مثالیں دی جاتی ہے ان سب پر پانی پھرا دیا گیا ہم تو دوسری کنٹری کو کہتے وہ تھرڈ ورلڈ کنٹری ہے ہم اونچے لوگ ہیں ہماری تعلیم اونچی ہے اور نو ڈاؤٹ اتنی اچھی تعلیم ہماری اسکولوں میں دی گئی اتنا اچھا ہمیں سمجھایا گیا مقصد یہ تھا زندگی میں یہ چیزیں آتی ہیومینٹی آتی انسانیت آتی انسانیت کا درد آتا انسانیت کا غم ہوتا لیکن ہم نے ایڈیوکیشن کو جسٹ تعلیم کے اعتبار سے لیا اسے لائف میں ڈالنے کی کوشش نہیں کی نتیجہ یہ ہوا کہ یہ سب کچھ ہم ہم نے دیکھا ہم نے سنا اور ایسے سخت معاملات ہوئے اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے اللہ ہمارے ملک کے باشندوں کی حفاظت فرمائے یہ تو ہسٹری میں کالا دبا لگ گیا ہمارے ملک پر سوچو میڈیا کے ذریعے سے جب پورے ورلڈ میں یہ ہمارے نوجوانوں کے کرتوت بتائے گئے ہمارے ملک کا نام کتنا نیچے گر گیا جس ملک میں ہم رہتے ہیں جس ملک کے اندر ہم کھاتے ہیں جس ملک نے ہمیں سب کچھ دیا ہے اس ملک سے ایسی غداری کرنا اور اپنے بھائی بہنوں کو اپنے برادران وطن کو اس طریقے سے ستانا اسلام ہمیں اس کے اجازت نہیں دیتا ہمارا مذہب اسے کنڈیم کرتا ہے ہمارے مسلمان اسے کنڈیم کرتے ہیں اور ہم ذرہ برابر کے لیے برداشت نہیں کر سکتے کہ وینڈلزم یا گرفیٹی یا اس طریقے کے معاملے کے ذریعے سے کسی کو نقصان یا تکلیف پہنچائی جائے اسلام نے اس کی کبھی بھی اجازت نہیں دی اور وہی میں اسلامک ہسٹری کی طرف اب آپ کو لے کر جانا چاہتا ہوں کہ ہمارے مذہب نے ہمیں بتایا ایسے کسی کو تکلیف دینا کسی کی چیزوں کو لوٹ لینا خود کی منفعت کے لیے کسی کے بیچارے کے بیس پچیس سال کے بزنس کو جلا کر راک کر دینا یہ کہاں کی انسانیت ہے بڑے اطمینان سے کہتے انہیں تو انشورنس والے دے دیں گے انشورنس والے آسانی سے دیتے ہیں بیچاروں کے اب تو چکر پہ چکر پہ چکر اور ایسا کتنوں کو برباد کر دیا گیا کیا کریں گے انشورنس کو لے کر جہاں وہ تین نوجوان شہید ہو گئے جن ماں باپ نے اپنی اولاد کو اور بیوی نے اپنے شوہر کو کھو دیا یہ خلا پر ہوگا تو یہ رائٹس یہ فسادات اسلام اسے منع کرتا ہے تاریخ ہماری اسلام کی تو یہ بتلاتی ہے کہ اگر کبھی کسی نے وینڈلزم کیا یا کسی نے توڑ پھوڑ کا معاملہ کیا تو اس وقت کے حاکم نے حکومت نے اسے ایسا دبایا کہ پھر کبھی بھی کسی شریر نے کسی شرارت پسند نے ایسا کرنے کی ہمت نہیں کی ہے ایجپٹ کا واقعہ بیان کرو گورنر آف ایجپٹ حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہے عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایجپٹ کو کنکر کیا وہاں پر جیوز بھی ہیں کرسچنز بھی ہیں مسلمانوں کو فتح نصیب ہو گئی ایک ٹینٹ لگا کر حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیام فرماتے رات کا وقت ہوا حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ ٹینٹ میں بیٹھے ہوئے انہوں نے دیکھا کہ اندھیرے میں کچھ لوگ نکل کر جا رہے ہیں اور انہیں کچھ حرکت محسوس ہوئی رات کے وقت میں سوچ میں پڑ گئے معاملہ کیا ہے فورن ٹینٹ سے باہر آئے اور دیکھا کچھ لوگ جا رہے ہیں اور جب ان لوگوں کو جاتے ہوئے دیکھا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے انہیں فالو کرنا شروع کیا فالو کر رہے تھے تو انہیں احساس ہوا مجھے کوئی فالو کر رہا ہے کوئی میرے پیچھے ہے رک گئے اور مڑ گئے تو دیکھا تو ان کا غلام سعید بھاگتا ہوا آ رہا تھا کہا کیا بات ہے سعید سعید نے کہا کہ امیر المؤمنین سعید نے یہ کہا کہ جناب آپ اس طریقے سے یہاں پر اکیلے مصر میں جا رہے ہو رات کا وقت ہے ابھی ابھی ہم نے اسے کانکر کیا ہے ہمارے دشمن کم نہیں ہے آپ اس طریقے سے اکیلے مت جائیے میں آپ کے ساتھ میں چلتا ہوں میں آپ کے ساتھ رہوں گا عمر عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امیر المؤمنین کمانڈر ان چیف تھے انہوں نے یہ فرمایا جو ایجپٹ کے گورنر تھے انہوں نے فرمایا کہ نہیں تمہاری ضرورت ضرورت نہیں ہے میں ذرا دیکھتا ہوں معاملہ کیا ہے عمر عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھ گئے جب آگے گئے تو ایجپٹ میں اس مصر کے ایک سکوئر میں بہت سارے لوگ جمع ہے اور ایک آدمی وہاں پر ایک بڑی مورتی بنی ہوئی تھی اور وہ مورتی جیزس کی تھی عیسیٰ علیہ السلام کی انہوں نے مورتی بنا رکھی تھی اور وہاں پر کھڑے رہ کر ایک آدمی اس مورتی کی طرف جو جیزس کی مورتی بنی ہوئی تھی اس کی طرف اشارہ کر کے بیان کر رہا تھا لوگ سن رہے تھے عمر عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ چاندنی رات ہے اور وہ ماربل کی مورتی جیزس کرائس کی بالکل چمک رہی ہے عمر عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ چپ چاپ آگے بڑھے لوگوں کا بہت بڑا مجمع ہے یہ کراؤڈ میں کھڑے ہو گئے تو ان کی کانوں میں آواز آئی کہ ان کا کوئی بڑا ایک بیان کر رہا تھا یہ اور آگے گئے تو دیکھا تو ان کا پادری ان کا آگ بشب وہ بیان کر رہا تھا اور وہ اس مورتی کی طرف انگلی کر کے یہ بتلا رہا تھا کہ لوگوں ہم جب ایجپٹ کو ایجپٹ میں تھے اور ایجپٹ کو کانکر کیا گیا تو یہ مسلمانوں کا گورنر عمر ابن عاص نے ہمیں وعدہ کیا تھا کہ تمہارے مذہب کی حفاظت کی جائے گی تمہیں بالکل تکلیف نہیں دی جائے گی ہر مذہب کا رسپیکٹ کیا جائے گا کہاں گیا وہ رسپیکٹ دیکھو ہماری مورتی کے ساتھ کسی نے مذاق کی ہے کسی نے اس کی ناک کو توڑ توڑ دیا ہے ہمارے دل کو ٹھیس پہنچی ہے ہمارے ساتھ یہ ظلم کیا گیا ہے یہ مسلمان جھوٹے ہیں جھوٹا وعدہ کرتے ہیں کتنا جھوٹا وعدہ کیا تھا کہ کسی کے مذہب کے ساتھ میں سختی کا معاملہ نہیں کیا جائے گا ہر ایک کو مذہبی آزادی ہوگی ہمارے دل کو ٹھیس پہنچی ہے یہ دیکھو انہوں نے کیا معاملہ کیا وہ بیان کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا مسلمانوں کا امیر بھی جھوٹا ہے انہوں نے جھوٹا وعدہ کیا جب یہ وہ کہنے لگا مجمع میں سے عمر عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بشپ کو یہ کہا کہ خبردار مسلمانوں کو ایسے تانے مت دینا مسلمان جھوٹ نہیں بولتا مسلمان وعدہ خلافی نہیں کرتا اس کے نبی نے ایسا کرنے سے منع کیا سب نے دیکھا عمر عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنر آف وہ وہاں پر موجود ہے سارے لوگ ہٹ گئے حضرت عمر عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے گئے اس آگ بشپ نے کہا کہ دیکھو کسی نے یہ وینڈلزم کسی نے ہمارے مورتی کے ناک کو توڑ دیا ہے اور ہمیں اس کا بدلہ چاہیے تم نے تو کہا تھا کہ تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی ہمارے مذہب کو ٹھیس پہنچی ہے ہمارے دل کو ٹھیس پہنچی ہے ہمیں انصاف چاہیے حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر پڑی تو انہوں نے دیکھا کہ واقعیتاً کسی نے پوری ناک جیزس کرائس کی توڑ دی ہے کسی کی شرارت ہوگی پتھر مار کر کسی طرح پوری ناک توڑ دی ہے حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں سمجھ سکتا ہوں تمہارا غصہ تمہاری تکلیف تمہارا غم اور میں آپ کے غم میں شریک ہوں میں آپ کے سوروں میں شریک ہوں واقعیتاً یہ برا ہوا آگ پشپ غصے میں کہتا ہے تمہارے غم میں شریک ہونے سے کیا ہمارا غم ختم ہو جائے گا ایسے جملے کہہ دینا تو بہت آسان ہے کہ آئی فیل سوری لیکن جو ہوا ہے وہ ہوا ہے ہمیں تو انصاف چاہیے حضرت عمر عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا گھبراؤ مت میں اپنی رقم سے اپنے مال سے اس کی جو ناک ٹوٹی ہوئی ہے اس کی مرمت کراؤں گا اور دوبارہ نئی ناک فٹ کر دی جائے گی آگ بشپ نے کہا کہ نہیں اب جیسی اس کے اندر خوبصورتی ہے اس مورتی میں بعد میں ناک لگانے سے وہ خوبصورتی نہیں رہ سکتی ہے یہ سٹرکچر خراب ہو گیا ہے اسے بگاڑ دیا گیا ہے اب دوسری ناک لگانے سے کچھ نہیں ہوگا حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تو ٹھیک ہے میں پوری مورتی دوبارہ تمہیں بنا کر دیتا ہوں تم اس طرح ناراض نہیں ہو جاؤ ایسی قیمتی ماربل کی نئی مورتی تمہارے لیے بنا دی جائے گی آج بشپ نے کہا ہمیں نئی مورتی نہیں چاہیے ہمیں تو یہی چاہیے اور صحیح سالم چاہیے اور اگر تم اس کا ناک ویسا نہیں لا سکتے ہو جو پرانا تھا تو ناک کے بدلے میں ناک چاہیے جو مجری میں اس کا ناک کاٹ کر ہمارے سامنے لایا جائے عاص آس اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا یہ لوگ بہت غصے میں ہیں رات کا وقت ہے کہا ٹھیک ہے صبح میں انصاف ہوگا صبح میں فیصلہ ہوگا تم بھی سوچو میں بھی مجرم کے بارے میں تلاشی لیتا ہوں اور عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس اپنے ٹینٹ میں آ گئے رات بھر کوشش کی کسی طریقے سے مجرم کا پتا چلے پتہ نہیں چلا صبح کا وقت ہوا ہے سن رائز ہوا یہ آک بشب سارے عیسائیوں کو لے کر ٹینٹ کے دروازے پر کھڑا ہوا ہے اور کہتا ہے ہم انصاف مانگنے کے لیے آئے ہیں ہمیں انصاف چاہیے حضرت عمر عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا تم ابھی تک رات کے فیصلے پر باقی ہو یا کوئی اور کمپرومائز کرنا چاہتے ہو کہا نہیں کوئی کمپرومائز نہیں ہماری وہی بات ہے ہماری مورتی کے ناک کو توڑا گیا ہے ہمیں توڑنے والے کا بدلے میں ناک چاہیے اور ابھی چاہیے حضرت عمر عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجرم کا تو اب تک پتا نہیں چلا ہے لیکن اگر تم یہ سمجھتے ہو یہی انصاف ہے اور یہی جسٹس ہے اور تمہیں بدلا چاہیے اور تم اسی پر راضی ہو تو مجرم تو میرے پاس موجود نہیں ہے ہاں میں یہاں پر موجود ہوں میری ناک کاٹ لو اور ناک کے بدلے میں ناک لے لو یہ گورنر آف ایجپٹ ان عیسائیوں سے جو فاتح نہیں مفتو ہے فتح مسلمانوں کو نصیب ہوئی ہے مصر مسلمانوں کا ہے لیکن حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا خود کھنجر نکالا ہاتھ میں دیا اس آگ بشپ کے اور کہا کاٹ لے میرا ناک اگر تو سمجھتا ہے مورتی کے ناک کے بدلے میں میرا ناک چاہیے تو میں انصاف کے لیے بالکل تیار ہوں آگ بشپ تو بہت غصے میں تھا اس نے تو لیا وہ خنجر اور غصے میں اپنے ہوٹوں کو دباتے ہوئے دانتوں میں اور آنکھوں سے شرارے برساتے ہوئے وہ غصے میں آیا اور یقین کے ساتھ آیا کہ میں ان کا ناک کاٹ کر رکھوں گا کھنجر اس نے لیا آگے کھنجر کو اٹھایا ابھی وہ کھنجر مارنا چاہتا تھا زور سے مجمع سے آواز آئی کہ میں ہوں مجرم میں ہوں مجرم ہاں میں نے یہ کام کیا تھا میں رات کو جا رہا تھا میں نے مورتی کو دیکھا کہ وہ سنگ مرمر کی مورتی ہے دل میں آیا یہ عیسائیوں کی مورتی ہے اور میں نے اس اس کو کو کرنے کے کے لیے ناک توڑ دیا تھا ہاں یہ غلطی میں نے نے نے کی ہے میرے اس گورنر ہمارے کمانڈر یہ غلطی نہیں کی ہے میرا ناک کاٹ دو میں مجرم ہو میں سزا دینے کے لیے تیار ہو ایک شخص دوڑتا ہوا آگے بڑھتا ہوا گیا آگ بشپ کے ہاتھ میں ابھی بھی وہ خنجر ہے کبھی عمر عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کو دیکھتا ہے کبھی اس مجرم کے جس نے ناک کو توڑا تھا اس کے چہرے کو دیکھتا ہے دیکھتا رہا دیکھتا رہا تاریخ گواہ ہے دونوں کی صورتیں دیکھنے کے بعد اس نے زور سے کھنجر کو زمین پر پھینک دیا اور کہنے لگا مبارک بادی کا مستحق ہے مسلمانوں کا یہ حاکم کہ جو انصاف کے لیے اپنا ناک کٹوانے کے لیے بھی تیار ہو گیا اور مبارک بادی کا مستحق ہے یہ مجرم کہ جس نے اپنے امیر کو جب مصیبت میں دیکھا اپنے جرم کا اعتراف کر کے اپنے ناک کو کٹوانے کے لیے تیار ہو گیا اور پھر اس نے کہا کتنے مبارک باد ہے وہ نبی کہ جنہوں نے تمہیں اخلاق کے ایسے سبق سکھائے ہیں اور آک بشپ نے اسی وقت یہ کہا کہ میں جانتا ہوں کہ ہمیں تکلیف پہنچی ہے ہم ہمارے دل کو ٹھیس پہنچی ہے اور اس مجرم نے گناہ کیا ہے لیکن اگر اب میں کسی کی ناک کاٹوں گا تو یہ تو اس سے بھی بڑا گناہ ہوگا کہ میں کسی انصاف کرنے والوں کے ساتھ یہ معاملہ کرو آگ بشپ کہنے لگا کہ جو کچھ بھی تم سے غلطی ہوئی ہے میں اپنی طرف سے اپنی قوم کی طرف سے تمہیں معاف کر دیتا ہوں اور مجھے کوئی بدلہ نہیں چاہیے یہ ہے ہسٹری یہ ہے ایمان والوں کی ہسٹری جو بتلاتی ہے کہ دیکھیے وینڈلزم کو ہماری شریعت میں یہ توڑ پھوڑ کرنے کو اسے پسند نہیں کیا گیا بلکہ جب کبھی یہ معاملہ ہوا تو ایمان والوں نے ایسے انصاف کو قائم کیا بلکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات بتلاؤ کہ بیت المقدس حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس میں پہنچے پیلسٹائن میں پہنچے وہاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے ساتھ کچھ ساتھی بھی تھے نماز کا وقت ہو گیا اور راستے سے گزر رہے تھے چرچ وہاں پر موجود تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ نماز کا ٹائم ہو گیا ہے چلو یہاں پر نماز پڑھ لیتے ہیں اور پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چرچ دیکھا تو کہا یہ چرچ کے باہر یہیں پر ہم نماز پڑھ لیتے ہیں کچھ پادری تھے چرچ کے وہ وہیں پر موجود تھے پریسٹ انہوں نے دیکھا کہ یہ تو مسلمانوں کا امیر المؤمنین ہے اسے نماز پڑھنی ہے اور سارے مسلمان یہاں پر موجود ہیں نماز پڑھنا چاہتے ہیں ان پریسٹ نے ان پادریوں نے بڑے آؤ بھگت کی اور کہا کہ باہر نماز پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے چرچ کے قریب آپ ہو ہم دروازہ کھول دیتے ہیں اندر بالکل صفائی ہے آپ اندر جاؤ اور اپنی نماز ادا کرو امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع کر دیا نہیں ہم چرچ میں نہیں آئیں گے ہم چرچ میں آ کر نماز نہیں پڑھیں گے پادریوں نے بہت ریکویسٹ کی ہم خوشی سے آپ کو آنا دیتے ہیں آپ آئیے اپنی نماز پڑھیے چرچ کی جگہ آپ کے لیے موجود ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع کیا ان کا جو بڑا پریس تھا وہ کہنے لگا شاید چونکہ اندر میری کی مورتی موجود ہے اور شاید میری کی مورتی کی وجہ سے تم وہاں نماز نہیں پڑھنا چاہتے ہو کوئی بات نہیں ہم کپڑا ڈال دیتے ہیں ہم میری کی مورتی کو بھی چھپا دیتے ہیں اندر آ کر نماز پڑھیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نہیں میں اندر آ کر نماز نہیں پڑھوں گا پادریوں کو بڑا تعجب بھی ہوا اور برا بھی لگا ہم ویلکم کر رہے ہیں خود سے اجازت دے رہے کپڑا ڈالنے کے لیے تیار ہے میری کی مورتی پر پھر ہی اندر کیوں نہیں آنا چاہتے جب انہوں نے بہت سوال کیے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ایسا تاریخی جواب دیا جواب یہ دیا اور فرمایا کہ تم میرا رسپیکٹ کرتے ہو تمہارا رسپیکٹ سر آنکھوں پر مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوتا میں ضرور چرچ میں آ کر نماز پڑھ لیتا لیکن اے لوگوں اگر آج میں نے چرچ میں آ کر نماز پڑھ لی اور میں نے نماز کو ادا کر لی نماز میری ہو جائے گی تم مجھے رخصت کرو گے میں تمہیں شکریہ کہہ دوں گا لیکن آئندہ چل کر مسلمان قوم کہیں یہ دعویٰ نہ کر بیٹھے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھی تھی اور امیر المؤمنین نے نماز پڑھی ہے لہذا یہ چرچ توڑو مسجد بناؤ کیونکہ امیر المؤمنین نے یہاں پر سجدہ کیا ہے میں یہی ہی چاہتا کہ کل لوگ آ کر یہاں پر یہ کہنے لگے اب چرچ کو کنورٹ کرو اور اسے مسجد بنا دو نہیں ہمارا اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا تم میرا رسپیکٹ کر رہے ہو میں تمہیں تھینکس کہہ دوں گا لیکن ہسٹری جب لکھے گی کہ ایک دن وہ آیا تھا اس چرچ میں امیر المؤمنین نے نماز پڑھی بعد میں آنے والے مسلمان جذباتی ہو جائیں گے یس ہمارے امیر المؤمنین نے اس چرچ میں نماز پڑھی ہے ہمارے امیر المؤمنین نے سجدہ کیا ہے توڑو چرچ کو بناؤ مسجد اور اس کے نتیجے میں نہ جانے کتنا وینڈلزم ہوگا چرچ توڑی جائے گی مسجد بنائی جائے گی پھر مسجد توڑیں گے پھر چرچ بنائیں گے لڑائی جھگڑے یہ اس کا خون کرے گا وہ اس کا خون کرے گا اور ایک میرے نماز پڑھنے کی وجہ سے آئندہ کل تاریخ میں ایسے واقعات رونما نہ ہو کہ جس کی بنا پر توڑ پھوڑ ہو قتل و غارت ہو ہمارا مذہب اس کی اجازت نہیں دیتا میں باہر نماز پڑھوں گا لیکن تاریخ کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لوں گا یہ ایگزامپلز ہے ہمارے لیے ہمارے ان بڑوں کی کہ جنہوں نے بتلایا کہ یہ توڑ پھوڑ لڑائی جھگڑا فتنہ فساد کسی کو تکلیف دینا اسلام اسے پسند نہیں کرتا تو ونڈلزم کو اسلام نے منع کیا اور کبھی بھی اس کی اجازت نہیں دی اسی طریقے سے یہ ہمارے یہاں پر جو معاملہ ہے گندگی کا جہاں دیکھو ادھر گندگی ڈال دی چلے گئے جدھر دیکھو ادھر پھینک کر چلا گیا اسلام نے تو اسے منع کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کے سیونٹی سے زیادہ شعبے ہیں اور کم از کم شعبہ یہ ہے کہ راستے میں کوئی تکلیف دینے والی چیز ہو تو ایمان والا اسے ہٹا دے ایمان والے کی شان یہ ہے کوئی تکلیف دے چیز کو ڈالے تو ایمان والا اسے ہٹا دیتا ہے نہ یہ کہ ببلی کھا کر خود وہاں پر تھوک دیتا ہے یہ ایمان والے کی شان نہیں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا آج ہم اندازہ لگائے کس طریقے سے گندگی پھیلا رہے بلکہ مشہور ہو گیا ہے کہ جہاں تمہیں گندگی نظر آئے سمجھ جاؤ کہ وہاں پر مسلمان رہتے ہیں ہمارے ملکوں میں تو یہی مشہور ہے اس لیے صفائی کا بھی ہمیں خیال کرنا ہے کہ جس کی بنا پر کسی کو تکلیف نہ ہو ہم کچرا ادھر ادھر ڈال دیں گے لوگوں کو تکلیف ہوگی اور آج کل رمضان کا مہینہ ہے ہمارے یہاں افطار میں نہ جانے کتنی ورائٹیز اور کتنی ڈشز تیار ہوتی ہے جتنا کھا سکے کھایا تھوڑا افطار میں کھا لیا بچ گیا تو کچھ گرم کر کے تراوی کے بعد کھا لیا اور بعد میں سب کچھ بن میں چلا گیا کتنا اناج ہے جو بن میں جا رہا ہے ہم خود سوچے ہر ایک اپنے گھر کے بارے میں سوچے کہ آج کتنی چیزیں ہمارے یہاں پر دسترخوان پر ہوتی ہے ہم کتنا کھاتے ہیں اور کتنا ہم ڈسبن میں ڈال دیتے ہیں یہ اناج ہے جس کے لیے افریقہ کے ملکوں میں لوگ دانے دانے کے لیے اور پانی کے قطرے کے لیے رو رہے ہیں اور آج ہم وہ اناج کو بے حساب بنایا جاتا ہے بے حساب بن میں ڈالا جاتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا تھا کہ ایمان والو جب تم کھاؤ لکمہ نیچے گر جائے اسے بھی اٹھا لو نہ جانے تمہارے کون سے کھانے میں برکت ہو ایک نوالا اٹھانے کا حکم دیا یہاں تو تھیلیاں کی تھیلیاں بھر کر ہم بن میں ڈال دیتے ہیں کتنا اناج ہمارا ویسٹ ہو رہا ہے کتنا اس طریقے سے اللہ کی دیوی روزی کو ہم ٹھکرا رہے ہیں آپ کو بڑی عجیب بات سناؤ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ چھوٹی تھی اس وقت ننی سی بچی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بازوں میں بیٹھی تھی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نبی اکرم صلی علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھا رہی ہے ننی سی بچی ہے کھانا کھاتے کھاتے ایک نوالا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے زمین پر گر گیا ننی سی بچی تھی نا جیسے وہ نوالا گرا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے اسے سائیڈ پر کر دیا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھ سے اسے سائیڈ پر کر دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑ گئی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں فاطمہ نہیں ایسا کبھی بھی کھانے کو مت کرنا اگر آج تم نے کھانے کو اس طرح دھکا دے دیا کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ ہمیشہ کے لیے اس گھر کو کھانے سے محروم کر دے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تعلیم دے رہے ہیں اس بنا پر ہمیں اس کا بھی خیال کرنا ہے نہ ہم سے گندگی پھیلے نہ اناج کی بربادی ہو اور جیسے کہ میری بات چل رہی تھی وینڈلزم کے اوپر گرفیٹی کے اوپر کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہماری شریعت نے بھی پسند نہیں کیا اور ایک ملک کے باشندے ہو کر جس ملک کو اتنا ویل کلچرڈ اور ثقافت والا ملک سمجھا جاتا ہے جہاں اتنی اچھی تعلیم دی جاتی ہے اس کے بعد ایسے عمل کرنا یہ ہم ہمیں انسانیت کے ناطے بھی اچھا نہیں لگتا ہمارا مذہب بھی اجازت نہیں دیتا ہم اپنے مذہب کے روح سے تمام مسلمان ایسے رائٹس کو کنڈم کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں ایسے موقع پھر ہمارے ملک میں کبھی نہ آئے اللہ ایسا دن پھر اس ملک میں کبھی نہ بتائے اللہ ہم سب کو ہمدردی پیار محبت کے ساتھ اس ملک میں اور پوری دنیا میں رہنے کی توفیق نصیب فرمائے اللہ سب سے پہلے مجھے اور ہم سب کو عملی زندگی نصیب فرمائے آمین یا رب العالمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین